بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا و رسولنا محمد وعلّہ و سحلی اجمعین اما بعد عقیدہ و منہج کی جو کلاس ہے اس تعلق سے گزشتہ کلاس میں ہم نے فہم سلف کے تعلق سے بات کی تھی فہم سلف صالحین رحمہ اللہ آج کی جو کلاس ہے اس کا موضوع ہے عقیدہ توحید کی تاریخ اس سے پہلے کہ آپ عقیدے اور اس سے متعلقہ مسائل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں عقیدہ توحید کی جو تاریخ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے علم میں ہونی چاہیے آپ کے پاس نوٹس میں صفحہ نمبر دو پر یہ چیز موجود ہے اسلامی عقیدہ ہی فطرت پر مبنی عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فرماتہ وجہ دین حنیفہ فطرت اللّہ فطر النا صلیحہ لا تبدیل علی خلق اللہ القیم ولاکن اکثر الناسی اللّہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر اللہ کی فطرت کو اختیار کرتے ہوئے وہ فطرت کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے اللہ کی فطرت اللہ کی اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کی فطرت ہے اسے یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح اور سیدنا آدم کے درمیان دس صدیاں تھیں سیدنا آدم اور سیدنا نوح کے درمیان دس صدیاں تھیں یعنی ایک ہزار سال کا واسطہ ہے سب کے سب شریعت حق پر تھے پھر آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے اور خوشخبریاں دینے کے لیے انبیاء بھیجے آپس میں اختلاف ہوا سے کیا مراد ہے سب لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے ایک ہی منہج پر تھے پھر اس عقیدے سے ایک گروہ نے ان کا راستہ اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا لہذا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ڈرانے اور خوشخبریاں دینے والے انبیاء بھیجے خوشخبریاں یعنی جو اللہ کی مانے گا اللہ کے دین کو اختیار کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور جو اس سے انحراف کرے گا اسے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرنا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلسلۃ الحادیث صحیح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم کی اصل توحید ہے اور یہ توحید تمام انبیاء کی دعوت رہی جبکہ شرک گمراہی ہے جس میں شیطانوں نے انسانوں کو مبتلا کیا یہاں پر جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں یہ جو چیپٹر ہے ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا جو تاریخ ہے نکات کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں آپ چاہیں تو اسے نوٹ کر لیں عقیدت توحید کی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا اس کائنات کی یعنی کہ جسے آپ کہہ لیں کہ اس کائنات میں انسانوں کو بھیجے جانے سے پہلے ہو جاتی ہے جس کا ذکر سورت الاعراف آیت نمبر بہتر میں نوٹ کر لیں سورت الاعراف آیت نمبر بہتر سیونٹی ٹو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو اس وقت کو یاد رکھو یاد کرو جب تمہارے رب نے ایک وعدہ لیا تب آپ کے رب نے ایک عہد لیا من بنی آدم آدم کی ساری اولاد سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ان کی پیٹھوں سے کیسے یعنی ان کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ نے ساری جو بنی آدم ہے تمام بنی آدم کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے ایک عہد عہد لیا ایک وعدہ لیا وہ کیا تھا فما الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں قالوا بلا تو آدم کی ساری اولاد نے اللہ سے یہ وعدہ کیا اور یہ اقرار کیا کہ بلا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو اللہ نے کیا فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا عن هذا انحاظرین ابھی تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم اس سے غافل تھے لہذا عقیدہ توحید کی جو تاریخ ہے یا اس کی جو ابتدا ہے وہ عالم ارواح سے ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے عالم ارواح کا مرحلہ جس میں عہد الستو لیا گیا اس کو عہد الستو کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ مرحلہ سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلاۃ والسلام تک کا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ رب العالمین فطرت پہ اسلام پر پیدا فرماتا ہے ہر پیدا ہونے والے اس کائنات کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لہذا دین اسلام اور دین توحید یہ عقیدہ توحید یہ یہ فطرت پر مشتمل عقیدہ ہے عالم ارواح سے اس کی تاریخ ہے صحیح ہے اور اس کے اندر ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے اس حدیث کے اندر جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے ہاں اور پھر ان میں جو اختلاف پیدا ہوا اور شرک ان کے اندر جو پیدا ہوا یا شرک ان کے اندر آیا تو وہ سیدنا نوح علیہ صلاۃ السلام کی قوم میں اس کی ابتدا ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی جو ابتدا ہے وہ شرک سے نہیں ہوئی ہے وہ توحید سے ہوئی <coughs> جبکہ جو مغربی مرخین ہیں جو مذہب کے تعلق سے بات کرتے ہیں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ اس انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ شرک سے ہوئی پھر آہستہ آہستہ انسان کو اپنے خالق کے بارے میں پتہ چلا پہلے انسان اس نہیں جانتا تھا جبکہ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ توحید سے ہوئی ہے وہ شرک سے وہ شرک سے نہیں ہوئی نوح علیہ صلاۃ السلام تک سلسلہ بالکل ایک ہی تھا اور پھر صحیح بخاری کی وہ بڑی طویل روایت ہے جس روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے قوم نوح کے اندر شرک پیدا ہوا میں صرف اشارہ کروں گا یقیناً آپ نے وہ روایت آپ کے علم میں ہوگی جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیا کہ شیطان ان میں سے جو پہلی پہلی مرتبہ جن لوگوں کے پاس آیا تو اس کو انہوں نے اپنا ان کو اس نے ورغلانے کی جو کوشش کی تو ان کے دل میں ابتدائی مرحلے میں شرک نہیں ڈالا بلکہ کیا ڈالا اپنے جو نیک لوگوں کی جو محبت تھی جو ان سے رخصت ہو گئے تھے ان کی محبت کا ایک خیال ان کے اندر پیدا کیا اب یہ تم سے رخصت ہو گئے ہیں اور رخصت ہونے کے بعد پھر تم ان کو ایک وقت آئے گا کہ بھول جاؤ گے لہذا کوئی ایسا راستہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرو کہ تم انہیں یاد رکھ سکو لہذا اس کی یاد میں جو آنے والی جو نسل تھی اس نے کیا کیا انہوں نے ان کی مورتیاں ان کی تصویریں بنائیں ان کی تصویریں بنائیں یعنی کہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسانیت کی تاریخ میں شرک کی پہلی بنیادی وجہ تصویر تھی مورتیاں بھی بعد میں بنائیں گے انہوں نے صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنائیں اور تصویریں بنانے کے بعد وہ اس کو دیکھتے اور اس کو یاد رکھتے پھر اس نسل وہ جب نسل گزر گئے تو دوسری نسل کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ دیکھو یہ تصویریں ہیں اور ان کے اندر دیگر جو شبہات ہیں وہ پیدا کیے اس تعلق سے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا لو ان کی جو ہے وہ مورتیاں بنا لو یہ تصویریں مٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور تم ان کو بھول جاؤ گے لہذا ان کو ایک مٹی کا بت بنا کے رکھ لو تاکہ تم انہیں یاد رکھ سکو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کے اندر یہ پیدا کرتا گیا کہ جی اب ان کو ذرا صاف کرنے کا اہتمام کرو اور ان کا پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کا قرب اختیار کرو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ سب کچھ کروانے پر قادر رکھتے ہیں لہذا ان کو خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ جو سارے حقوق توحید اور عبادت کے تعلق سے اللہ رب العالمین تھے اللہ رب العالمین کے لیے خاص تھے وہ حقوق انہوں نے اپنے ان بتوں کو دینے شروع کر دی پھر ان کے سامنے کھانے بھی رکھتے ان کے سامنے نذرانے بھی رکھتے پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے ہر بڑے معاملے کے لیے ایک مخصوص بدھ بنا لیا جس کو جس کی وہ عبادت کرتے جس کا وہ قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو اس کو سجدے بھی کرتے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کام کے اندر آگے ہی بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ پھر اس کے عبادت گزار بن گئے لہذا توحید کی تاریخ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانیت کی جو اصل ہے وہ توحید ہے اسی اپنا کیا کہتے ہیں اصل پر اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام بنی آدم کے ارواح کو جمع کیا ان سے وعدہ لیا اور پھر اسی اصل پر اللہ نے انہیں پیدا کیا اور یہ سلسلہ دس صدیوں تک سیدنا علیہ السلام کے وقت تک جاری رہا اور پھر شرک کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے اور دور سے ہوئی یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی توحید اور شرک کے تعلق سے جس سے ہمیں یہ بات بالکل بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جی انسان کی اصل دو اعتبار سے توحید ہے ایک تو اس کی تخلیق کے اعتبار سے اس کی تخلیق کے اعتبار سے کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود کہ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں وجود لے کر آتا ہے تو اس کی جو اصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ فطرت ہوتی ہے وہ فطرت اسلام و توحید ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کے والدین اس کو وہ مذہب دیتے ہیں جس مذہب سے وہ خود تعلق رکھتے ہیں دوسری ناحیے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسانیت سے پہلے اور انسانیت کی ابتدا کیا تھی وہ توحید تھی اگلا جو اس حوالے سے جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ایمانیات یعنی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں عقیدہ کے تعلق سے جب ہم عقیدے پر بات کر رہے تھے تو یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جی کہ یہ عقیدے کا جو لفظ ہے یہ باقاعدہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے اس سے مراد ایک خاص نظریہ اور فکر ہے جو انتہائی جیسے کہ پختگی کے ساتھ انسان اس کا حامل ہوتا ہے مذہب کے تعلق سے اس سے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر اور اصطلاحی اعتبار سے ایمانیات کا نام دیا گیا کس کا نام دیا گیا ایمانیات کا نام دیا گیا اب ایمانیات کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کے ارکان کیا ہیں اور دیگر ایمان کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ اس سلسلے کے اندر ہم نے آگے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ آ جائیں صفحہ نمبر پانچ پہ صفحہ نمبر پانچ پہ آ جائیں آپ کے سامنے ہے کہ نصوص پر ایمان دو اعتبار سے نصوص پر جو ایمان ہے وہ دو اعتبار سے ایک ایمان ایمان مجمل ہے اور ایک ایمان جو ہے وہ ایمان مفصل ہے مجمل ایمان کیا ہے مجمل ایمان یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ یہ اعتقاد رکھے کہ قرآن و سنت کی ہر نس پر ایمان لانا واجب ہے ممکن ہے کہ ہماری ناقص عقل مکمل طور پر اس کو سمجھ نہ سکے یعنی عقل اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے کہ جو چیز بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے اسے کہتے ہیں اجمالی ایمان ایمان مجمل ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل یہ ہے کہ اہل علم میں جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل واضح ہو جائے تو اس پر ایمان لایا جائے یعنی کہ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یہ ایمان ہے لیکن قرآن مجید کی پھر ہر آیت کے اندر جو جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس پر ایمان ایمان مجمل ہے لیکن پھر اس مسئلے کی جو جزویات ہیں اس میں جو ڈیٹیل ہے ہاں اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا یہ ایمان مفصل ہے جیسے مثال کے طور پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن یہ ایمان مجمل ہے ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل یہ ہے کہ پھر اللہ کی ذات کے تعلق سے جو کچھ بھی قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ جزویات کے طور پر ذکر ہوا ہے ان سب پر تفصیلی طور پر ایمان رکھنا جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے اسماء و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے نام بھی ہیں اس کی صفات بھی ہیں اجمالی ایمان ہے تفصیلی ایمان کیا ہے تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دیکھتا بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے اللہ کلام بھی کرتا ہے اللہ ہنستا بھی ہے اللہ غصہ بھی ہوتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہاتھ ہیں اللہ کا قدم مبارک بھی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے عرض سے جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں یہ سب تفصیلی جو تفصیل اس کے اندر ذکر ہے یہ ایمان مفصل ہے اور جس جس معاملے کے اندر دلائل واضح ہوتے گئے ان کو اس انداز سے ان پر ایمان لے کر آنا یہ ایمان مفصل ہے ہم نے ابتدا کے اندر ایمان کی جو تعریف کی تھی وہ ایمان کی تعریف ہم نے کی تھی کہ اللہ کے رب ہونے الہ ہونے اور اس کے اسماء و صفات پر پختہ ایمان فرشت و کتب رسول آخرت کے دن اچھی یا بری تقدیر شریعت سے ثابت شدہ تمام غیبی امور پر بلا شک و شبہ ایمان لانا یہ ایمانیات ہے ہم نے یہ اس کی تعریف کی تھی اب اگلا جو مرحلہ ہے ایمان ایمانیات سے کیا مراد ہے اس کی تعریف تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ایمانیات ایمانیات کے کے ارکان ارکان کیا ہیں ہیں چھ جو تعریف کے اندر مذکور ہوئے میرے ساتھ شمار کریں اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی معاملات جسے ہم یوم الآخرہ سے تعبیر کرتے ہیں اٹھائے جانے پر میدان معاشر میں جمع کیے جانے پر اور حساب و کتاب پر میزان اور اس میں جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ ساری چیزیں آ گئیں ان پر ایمان اور نمبر چھ پر ہاں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ ایمانیات کے ارکان ہیں جہاں ہم نے ارکان ایمان کو سمجھا ہے وہاں ارکان اسلام کو بھی سمجھنا ضروری ہے ارکان اسلام کیا ہے ارکان اسلام پانچ ہے ارکان اسلام پانچ ہے ارکان رکن کی جمع ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ارکان سے مراد کیا ہے ارکان رکن کی جمع ہے رکن کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا عمل فاسد ہو جائے ناقابل اعتبار ہو جائے فاصل کا فاصل کا آسان اردو میں ترجمہ یہ ہوگا ناقابل اعتبار ہو یعنی اگر ایمان کے اندر جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان نہ لایا جائے تو وہ ایمان فاسد الاعتبار ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اور جو ان چھ میں سے ایک رکن کو بھی نہیں مانتا تو اللہ کے ہاں اس کا ایمان فاسد الاعتبار ہے اس کا ایمان فاصل الاعتبار ہے نماز رکن کی رکن کو سمجھتے ہیں تو رکن کا آپ اس انداز سے سمجھیں جس طرح نماز ہے نماز کے اندر واجبات بھی ہیں نماز کے اندر شرائط بھی ہیں نماز کے اندر ارکان ارکان ارکان بھی ہیں کیا ہے ہے جیسے قیام رکو سجود اگر بھولے سے بھی اگر کسی انسان سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی وہ جان بوجھ کے چھوڑا ہو بھولے سے چھوٹا ہو کسی طرح بھی چھوٹ گیا ہو لہذا وہ نماز کہ جس نماز کے اندر ارکان پورے نہ پائے جائیں تو وہ جیسے مثال کے طور پر اعتدال نماز کا رکن ہے اعتدال سمجھتے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے نماز ادا کرنا اگر اعتدال نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے باوجود انسان بے نمازی ہے کیونکہ وہ نماز اللہ کے ہاں فاسد الاعتبار ہے اس طرح ایمان کے ارکان ہیں اسی طرح اسلام کے ارکان ہیں یعنی انسان کا اسلام اللہ کے ہاں اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ ارکان اسلام پر انسان جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لے کر نہ آ جائے ان میں پہلا رکن ہے ارکان اسلام میں توحید یعنی اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور رسالت اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں یہ پہلا رکن ہے اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے نماز قائم کرنا تیسرا رکن ماہ رمضان کے روزے چوتھا رکن زکوٰۃ اور پانچواں رکن حج یہ پانچ ارکان ہیں جن ارکان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے اگر کوئی بھی رکن مفقود ہوگا تو اس میں اس میں اس کا وہ اسلام جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے اگلا جو حصہ ہے وہ ہے احسان کا یعنی یہ جہاں ہم نے ایمان کا ذکر کیا وہاں اسلام کا ذکر کیا اور پھر ایمان اسلام کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے احسان کہتے ہیں اس کو ہم ذکر کر چکے ہیں تفسیر کی کلاس میں میں دوبارہ ذکر کر دوں احسان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا ان کا طرف علم تکن طرف ان اللہ کی اس طرح عبادت کی جائے اس کیفیت سے اس شوق سے رغبت سے خوشو اور خدو کے ساتھ کی جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا اس حد تک تو یعنی کہ انسان کا خوشو اور خدو ہو کہ اگر یعنی اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع سب سے عظیم ہستی انسان کے سامنے اگر ہو تو پھر انسان کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی گویا کہ احسان ایمان اور اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے اسلام اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر یہ کیفیت پیدا کی جائے اللہ کے مراقبے کا تصور یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے جب کہ یہ مثال جسے آپ کہہ لیں کہ صرف ایک اس کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے دی جا رہی ہے ورنہ یہ مثال بالکل اللہ کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے ایک بڑی کوئی کوئی بڑا شخص آپ کے سامنے موجود ہو صحیح ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ اپنی حرکات و سکنات کا خیال رکھتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں یہی تصور انسان کے اندر اللہ کی ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اور زندگی کا ہر مرحلہ اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ احسان ہے اور اس بات کو سمجھ لیں کہ عبادت کا جو ذکر حدیث میں آیا ہے ان تعبد اللہ کا ترا اس عبادت سے مراد نماز نہیں ہے صرف یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں نے اس کو وہ لیا ہے کہ آپ عبادت ایسی کریں یعنی کہ گویا کہ نماز ایسے نہیں عبادت کا مرحلہ ہے ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر لمحے عبادت میں ہے عبادت میں شیخ زان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت جو ہے اسم جامع لکل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه عبادت عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس میں انسان کی ہر بات ہر وہ بات ہر وہ عمل شامل ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہو یا انسان کے باطن سے ہو جو اللہ کو پسند ہو کوئی بھی بات انسان کرے زندگی کے اندر کوئی بھی عمل انسان کرے زندگی میں وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اگر اللہ راضی اس سے ہوتا ہے اگر اللہ کی وہ رضا میں ہے اور اللہ کی جسے کہنے کہ اللہ کے کے مطابق ہے تو وہ کیا ہے وہ عبادت ہے لہذا انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرے اچھا اب ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے ایمان میں اسلام میں اور احسان میں جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جب اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اس اعتبار سے مسلم اور مومن میں فرق ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معاشرہ مومن معاشرہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے قل اللہ کے پیغمبر کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان لے کے نہیں آئے ولیکن قولوا اسلامنا لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں گویا کہ اگر ان تینوں میں فرق کیا جائے تو سب سے پہلے اسلام ہے پھر اس پہ ایمان ہے اور پھر اس کے بعد یعنی اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان ہے مسلمان تو ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا ایمان میں کب داخل ہوگا کہ جب اسلام کو سمجھنا شروع کر دے اپنانا شروع کر دے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے اور پھر وہ احسان میں داخل ہو جائے گا جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دے اور محرمات کے ساتھ ساتھ مکروحات سے بھی بچنا شروع کر دے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے بے رغبتی اور زود کو اختیار کر اور پھر وہ احسان کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ مرحلہ ہے یہیں پر ہم آج کی کلاس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اسے ختم اسے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ توفی خطاف فرماصفان الیک کس کے نس ہاں نصوص نس کی جمع ہے اور نس سے مراد قرآن کی آیت یا حدیث ہوتی ہے نس کہتے ہیں دلیل کو ہاں اس سے مراد قرآن کی آیت یا حدیث ہوتی ہے